لوگ ہمیں کہتے ہیں تمہارا حشر بھی ملا عمر جیسا ہوگا ہم کہتے ہیں آمین ویسا ہی ہو جائے اللہ کرے کہتے ہیں کہاں گیا ملا عمر ہم نے کہا ملا عمر آج مسلمانوں کے دباؤ سے آسان ہو گیا آزاد ہو گیا اس لیے کہ جو مسلمان بھی قرآن کی بات کرے گا غیرت کی بات کرے گا نبی کی سیرت کی بات کرے گا صحابہ کے عشق کی بات کرے گا جو بھی اسلام کا اصلی موضوع لائے گا اسلام کے اصلی نظریے پر آئے گا لوگ اس پہ دباؤ ڈالیں گے اپنے اسے دبائیں گے کوئی نظر بند کرے گا کوئی پابندی لگائے گا کوئی گالی دے گا کوئی غیر مسلحت پسند کہے گا کوئی جذباتی کہے گا ملا عمر کو بھی یہی کہا جاتا تھا جب وہ بامیان کے بتوں کو توڑنے کا اعلان کر رہا تھا وہ بڑے بڑے بت کھڑے ہوئے تھے ملا عمر کو خبر دی گئی آپ کی سلطنت میں دو بت کھڑے ہوئے ہیں فرمایا کہ گرا دو ان بتوں کو ادھر سے ٹیلی فون ملا صاحب کیوں گراتے ہو ان بتوں کو فلاں ناراض ہو جائے گا فلاں ناراض ہو جائے گا فلاں روٹ جائے گا اس نے کہا یہ تو بتاؤ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا کہا اللہ راضی ہوگا کہا سب کو ناراض ہونے دو ایک اللہ کو راضی ہونے دو کسی نے کہا حکمت بھی تو نبی کی سنت فرمایا بت گرانا بھی تو نبی کا طریقہ ہے کسی نے کہا کہ اے ملا عمر بتا تو صحیح کہ کل یہی لوگ تیرے کام آئیں گے انہوں نے کہا گارنٹی لا دو کہ کل میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا ممکن ہے کل میں رب کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ کہے ملا تو نے کل کی خاطر اپنے کل کی خاطر اپنے آج کو کیوں برباد کیا تھا تو نے بت کیوں نہیں گرائے تھے فرمایا جلدی گرا دو ان بتوں میں ڈرلے گھسا دو ان کے اندر بارود بھر دو اور ایسا دھماکہ کرو جس کے اندر سے اللہ اکبر کی آ جائے ایسا دھماکہ کرو علماء کا جہاز بھر کے آیا قطر سے سے اخوان کے علماء دوسرے علماء ملا عمر مسلحت سے کام لو کہا حضرات مجھے بتا دو کیا میری طاقت تین سو تیرہ غزے بدر والوں سے بھی کم ہے انہوں نے مسلحت سے کیوں کام نہیں لیا تھا کہ میں مسلحت سے کام لوں کیا میری طاقت حضرت صدیق کے ان حالات سے کم ہے جب انہوں نے منکرین ختم نبوت سے جہاد کیا پھر مانعین زکات سے جہاد کیا لڑ پڑے لوگوں نے کہا مدینہ خالی ہوگا فرمایا مدینہ آباد جہاد کے لیے ہوا تھا اگر جہاد کی خاطر خالی ہو گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے پھر وہ دن آیا جب بت اڑ گئے اسلام اونچا ہو گیا آج وہ ملا عمر زندہ ہے اسے روکنے والے مر چکے ہیں